كما على إبراهيم وعلى آل وثبت أقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين وقال اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقنا إنك رؤوف رحيم وقنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي واجمع لدي وللمؤمنين ولمسلمين الاسلام رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحمن ربنا لا تزغ قلوبنا قال اهتديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد الله فجاء مثلا فتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرة عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح فساد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام الأعداء أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين الأشداء الظالمين اللهم شدد شملهم ومزق دفعهم وزرع ديارهم وخفف بنيانهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم واقطع دابرهم وأنزل بهم رحمة الذي لا ترده إلى القوم المجرمين اللهم احفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين من من بين أيدينا ومن ومن خلفنا وعلى وعلى إيماننا شمائلنا فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نختار تحتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأين كان وعندما كان وحل بيننا وبين أهلك واقبض عنا أيديهم واصرف عنا كلهم حتى لا يتقلب إلا فيما يرضيك عنا اللهم اقضنا بحلالك عن حرامك اللهم اقضنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المستقيم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا أنت ترحمنا وارحمنا برحمتك تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أي الله ما اسلام کو معاف ہم ہم دیش گنہگار ہیں خطا کار ہیں اختیار کار ہیں تیری بات کا ہمیں مجھے مجھے حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تیری بات کا ہمیں اپنے لیے اور امت کے لیے کے اپنی ہوئے ہوئے ہیں ہیں اے اے اے اے اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے تیرے مندر گھر میں میں بھکاری بن بن کر کر اپنا ڈیرا ڈالے سبے ہماری رحم کی کو قبول کروا دے اے اللہ ہم پر رحم پرساد دے پوری امت پر رحم دے اے اللہ امت مسلمہ کو کچھ پنوں کے نرموں سے نکال دے امت مسلمہ کو اے اللہ کے نرموں سے نجات دے دے اے اللہ ہمیں اور اپنی بکری مسلم کو دشمنوں کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں اور قیمت کو دشمنوں کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے آواز کے استعمال سے معاملہ نہ فرما اے اللہ ہم پر اپنی امت پر کا بھرنا زہر کا معاملہ بھرنا فضل کا معاملہ کا معاملہ سہولت کا معاملہ اللہ اپنی مسلمہ کی جان کی مان کی آپ کو عزت کی معاملات معاشرت کے ہماری مساجد کی مسافر کی مدارس کی اللہ دینی درستوں کی ایسا چھوٹی میں نے ہو رہی ہے سب کے لیے ہے ایسا کی تو پوری پوری حفاظت کرنا ایسا تو پوری پوری حفاظت کرنا ایسا تو پوری پوری حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے ساتھ اور اسلام کے بارے میں اسلام اور مسلمان کے بارے میں جو بھی شہر میں ارادہ کرے اسے اور بھی مزید توفیق عطا فرما اور ایسا جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایسا شہر کا ارادہ کرے اور اس کی مقدر سے ہدایت نہ ہو ایسا ایسے نبی انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما اور ایسا بچے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کو شادہ فرما ایسا اقوام عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے اقوام عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے اور ایسا خصوصاً ہمارے اسکول کے ہمارے نصیب دے ادھر ہے کی آپ سے بچا دے کا مددگار بنا دے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ڈال دے ایسا ادھر کوئی اپنی لاپت کے کو جگہ دے دے اللہ کو اپنے مد و کرم سے اسلام مسلمانوں کی اے اللہ اس امت کا کو رحم فرما دے ایسا رحم فرما دے ایسا کی رحمت کے میں چلا دے دے ایسا یہ مفرت کے لیے چل رہے ہیں اے اللہ تو ہماری اور پوری پوری کی پہلا تو پوری پوری مفرت فرما مفت یعنی مفرت کا ایک ہمارے لیے ہے وہ ہماری مفت کر دے گا ہم مقصد غریبوں کا کام ہو جائے گا ایسا تو ہماری پوری پوری مفت کروا دے محمد کی پوری پوری مفت کروا دے جو قبروں قبروں میں جا چکے ایسا کو کا دے اللہ جب تک دنیا میں رہیں آپ کی رضا والی زندگی نصیب فرما آپ کی آوازگی والی زندگی سے اپنا کی حفاظت تیرے دین کی محنت میں ہمیشہ اور تیرے دین حکمت نے موت کے آخری انسان تک تیری رضا اپنی خوشی کے ساتھ ایسا ہمیں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ تو ہمارے پاس ایک ایک کوڑی ایسا تو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما دیں ایسا امت مسلمہ کی جان مار صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو بچا لیں مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو اور آزادوں کو برخاست ہونے سے تو حفاظت فرما اور امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں اور آزادوں کو اپنی نبی والے مقصد کے لیے قبول فرما دے ایسا اپنی نبی والے مقصد کے لیے قبول فرما دے ایسا ہمیں بھی ہدایت کامیاب فرما دے اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ ہمیں بنا دے اے اللہ گمراہ ہونے سے تو ہماری حفاظت کرنا اور گمراہی کا ذریعہ بننے سے تو ہماری حفاظت کرنا اے اللہ گمراہ کرنے والے سے تو ہماری حفاظت فرمانے کی حفاظت فرما بد و کرم سے قدم قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما ہماری حفاظت فرما ہماری فرما اے اللہ اے اللہ تو ہی اپنے کرم سے سے اس امت پر ظالموں کے کو ختم فرما دے اے اللہ اس امت پر سے تقصد کو ختم کروا دے اے اللہ اس امت پر سے ظالموں کے تقدب کو ختم کروا دے اے اللہ اس امت کی بات ہو ایسا ایسا اچھے اور بڑے انسان نئے انسانوں کے ہاتھوں میں انصاف والے انسانوں کے ہاتھوں میں تیری مخلوق کا رحم کرنے والے اور تیری مخلوق کی ہمدردی کرنے والے اور تیری ٹیم کے مددگار ہوں ایسے انسانوں کے ہاتھوں میں اس امت کی بات کو رضا فرما دے اے اللہ تو ہمارا ہو جا میرا پورا بنا دے اللہ ایسا ہمارا ہو جا اپنا بنا دے ایسا ہمیں کا تو شیطان کے حوالے نہ فرما ایسا ہمیں کا تو شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ایسا ہمیں اپنی حفاظت سے یہ راستہ فرما دے اے اللہ رمضان کا مہینہ آیا اور ایسا رمضان کا مہینہ جانے کی تیاری میں ہے کو ہماری اور امت امت امت کی کی کی سے سے سے سے دے دے دے میں جتنے کا سمجھ ہیں ایسا ایسا ایسا ایسا انہیں انہیں کو کو کو ہدایت صحیح زندگی زندہ فرما فرما کے خود اپنی گناہوں سچی توفیق عطا دے سب سے بڑا ہمارا جرم دین کا درد اور غم ہم فرما دے اے اللہ تو اپنے اپنی بس وجے اپنے جو مانگا وہ بھی اللہ فرما دے جو مانگنا مانگنا چاہیے یا نہیں مان سکے ایسا تو اپنے شاعر شاد میں اللہ فرما دے جن جن بندوں نے نے بندیوں ہم سے ہمارے بزرگوں سے ایسا دعا کے لیے کہا لکھا کہ ہم سب سے یادگار ہیں ان کی ہماری تمام کی گاڑی سے بری کرنا ہماری تمام کی مشکلات کا آسان کرنا بیماروں کو شفا نصیب کرنا بندوں کی گاڑی پوری کرنا کے کو ادا کرنا ایسا مضبوطی آگے تقسیم کرنا بندے میرے گھر میں کتاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا بھی شامل کرنا فرما کی دعاؤں کو ہمارے کر کے ہم نے فرما اور ایسا ایسا ایسا اپنے اپنے کرم سے بندوں کی دعاؤں میں بھی شامل فرما لے ہم نے کی حفاظت فرما ہم نے کی کوئی حفاظت فرما ایسا جب تیرے بندے وہاں پہنچے ہوئے ہیں تیرے تیرے گھر گھر کا کر رہے ہیں کسی کی سلط سلام کر رہے ایسا اس کی دعاؤں میں شافی فرما لے اے اے اللہ اللہ ہمیں بھی تیرے تیرے گھر پر پر پر زندگی کے کے کے وہاں وہاں سے ہو کر بندے کی جذبہ دورے تھا کہ ساتھ حاصل ہوا کرتے تھے وہ اور ان کے یعنی کے کے اور ساتھ ایسا ہمیں بار بار کی کی بارے بارے میں میں وہاں حاضری کتنی رکاوٹیں کم جا رہی ہیں ایسا اس رکاوٹ کو ختم فرما دے اور سہولت آسانی پیدا فرما دے ایسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر کی رنگ کی دعائیں مانگی ہیں اب تو سے کام کا پیدا فرما دیں لیکن شروع سے پتا چاہیے اب تو سے پتا چاہتے ہیں ہمیں بنا نصیب فرما دیں ایسا ہم تو سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں جنت کا سوال کرتے ہیں جنت الفردوس حساب کتاب کرتے ہیں اور اور پوری امت عطا فرما دے ہم نے کو جہنم سے اور کی رسوائی سے اور قبر کے عذاب سے ایسا تو ہماری پوری پوری عبادت کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے سستے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اس بستی پر اپنے مصروفی رحمت لازم فرما یہاں سے نیو کی جنگوں کو جاری